ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا اور جو عورتیں تمہارے باپوں کی منکوحہ تھیں ان سے نکاح نہ کرو اللہ یہ کہ جو گزر چکا یہ بدکاری ہے اور غضب کا موجب اور بدترین شیوا ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شادی کے محرمات کو بیان کرنا شروع کیا ہے سب سے پہلے باپ کی منکوہا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم اس سے شادی نہ کرو اور جس کسی نے زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا اور اسلام لانے کے بعد فوراً اس سے باز آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا باپ کی منکوہا سے شادی کرنا بدترین خصلت ہے اس لیے کہ یہ ماں سے شادی کرنے کی مانند ہے اور یہ حرکت اللہ اور اس کے مروت والے بندوں کے نزدیک بہت ہی مبغوض اور بہت ہی برا چلن ہے اس لیے کہ یہ باپ کی عزت سے کھلواڑ ہے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایسی حرکت کرنے والا اسلام سے مرتد مانا جائے گا اس لیے اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کا مال بیت المال میں دے دیا جائے گا امام احمد نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا حارث بن عمر کو ایک ایسے آدمی کو قتل کر دینے اور اس کے مال پر قبضہ کر لینے کے لیے بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی